ہم سب کو مستفید فرمائے تو ایک نعرہ بھی لگا دے تاکہ جو آرام ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہوں وہ بھی آ جائے لیکن نعرے کے اندر جو ہے وہ جان ہونی چاہیے کھوکھلا نارا نہیں ہونا چاہیے جان ہونی چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا نعرہ روڑکی تک پہنچتا ہے دیوبند تک پہنچتا ہے دلی تک پہنچتا ہے کہاں تک کہاں تک پہنچتا ہے نارائ تقبیر بھائی ابھی محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کو نہیں لا رہی ہے ابھی آواز پنڈال سے باہر بھی نہیں نکلے نارائن تکبیر نارائن تکبیر حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب ماشاء اللہ مجمع بیدار ہے بھائی رات ہے آپ ہے حضرت ہے بسم الله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 واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ قابل قدر حضرات علماء کرام سامعین اظام اور پردہ نشین خواتین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں دینی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معذر سامعین کرام انسان جب کسی چیز کی قدر کو نہیں پہچانتا اور اس کی عظمت کو نہیں جانتا تو اس کی وقت اور حیثیت اس انسان کے پاس کچھ نہیں رہتی آپ نے ہزار مرتبہ سنا ہوگا ہیرے کی جو قدر ہوتی ہے وہ جوہری جانتا ہے یہ مزدوری کو کرنے والے اور گھروں کی تعمیر کرنے والے ان کے ہاتھ میں ہیرا دے دیا جائے تو وہ اسے پتھر کا ایک ٹکڑا سمجھیں گے اور اردو کا ایک مشہور محاورہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ گدھے کو زعفران کی قدر کیا گدھا تو زعفران کو ایک گھاس سمجھتا ہے اس کی حیثیت اور اس کی ویلیو اور اس کی عظمت گدھے کے پاس نہیں ہے حضرات آج آپ کے سامنے جو عنوان لے کر ہم آ رہے ہیں بالکل گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ کسی ایک مخصوص مکتبہ فکر کے تعلق سے فرقے کے تعلق سے جماعت کے تعلق سے پارٹی کے تعلق سے ہم کچھ کہیں گے گھر بنے گا تو گھر کے کمرے بنیں گے اور جس گھر کی تعمیر کمزور ہو اور اس کا فاؤنڈیشن کمزور ہو اور بنیادیں بالکل کمزور ہوں یہ آپسی کمروں کی کیا بات ہال کی کیا بات ڈائننگ ہال کی کچن کی باتھ روم کی کیا بات ہے اس دھرتی پر اس سرزمین پر اللہ کی آپ ایک بزرگ اور ولی باسفا ولی کامل حضرت صابر کل رحمت اللہ علیہ کی سرزمین پر ایک مقدس اور بابرکت جلسے میں تشریف فرما ہے اللہ کو حاضر و نادر جان کر آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ اس دھرتی پر اللہ کی اس سرزمین پر اگر سب سے زیادہ پٹنے والی کوئی قوم مرنے والی کوئی قوم اور ظلم کا شکار ہونے والی کوئی قوم وہ قوم جن کی ماں اور بہنوں کی عزتوں کے پرخ سے اڑائے جا رہے ہو وہ قوم جن کو نوجوانوں کو کبھی ٹاڈا کبھی پوٹا کبھی ابو غریب جیل کبھی گوانتا ناموں بے جیل کبھی کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک جیلوں کے اندر ٹھوسا جا رہا ہو اور وہ قوم جن کے بزرگوں کو مارا جا رہا ہو پیٹا جا رہا ہو وہ قوم جن کی عبادت گاہوں کو مسمار کیا جا رہا ہو وہ قوم جن کی تعلیم گاہوں کے بارے میں شکوف اور شبہات قائم کیے جا رہے ہو اور وہ قوم جس کی پہچان اور جس کی آئیڈینٹیفائی امامہ داڑھی جبا اس کو ٹیلیویژن سے جوڑا جا رہا ہو اور دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہو اللہ کے لیے ہمیں بتائے اس سرزمین کے اندر یہودی کتوں سے زیادہ عیسائی وحشیوں سے زیادہ کافروں اور مشرکوں سے حرام الدہروں سے زیادہ کوئی سفاق قوم ہے کوئی ظالم قوم ہے کوئی بربریت کرنے والی قوم ہے ان کی بے حیائی ان کی سفاقی ان کی ایاری اور ان کی مکاری سے میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم جنگل کے درندے بھی پناہ مانگتے ہوں گے ایک اجدا ایک سام ایک بچھو اپنی ذات سے اتنی تکلیف نہیں پہنچاتا جتنا یہ کمینے اسلام مسلمان دشمن مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں عالم اسلام پر ظلم کی چکی کے اندر مسلمانوں کو پیس رہے ہیں کو بند کر دیجیے ڈسکنیکٹ کر دیجیے وہ آنکھ پر مارے گا ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ عیسائی اور یہ کافر یہ مشرق یہ اسلام یہ مسلمان دشمن دنیا کے اندر پانی کم بہا اور انہوں نے مظلوموں کا خون زیادہ بہایا دنیا کے اندر جنگل کے اندر ایک درندے نے دوسرے درندے پر حملہ کم کیا ہے اور انہوں نے ہماری ماں اور بہنوں اور امت کی بیٹیوں کی عصمت اور عفت اور پاک دامنی کے چادر کو تار تار اس سے زیادہ کیا ہے مسلمانوں نے کیا کیا کیا ظلم کیا کیا زیادتی کی کیا دہشت گردی کا نمونہ انہوں نے پیش کیا ان کی مدارس کی تعلیم کیا ہے ان کے علماء کیا سکھاتے ہیں ان کے خانقاہوں کے اندر کیا کیا جاتا ہے ان کے ذکر کی محفلوں کے اندر کون سی چیزوں کی ضربیں لگائی جاتی ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک اب جو مسئلہ اور جو ہوا کھڑا کیا گیا کہ بھائی انامے والا فلا ہے داڑھی والا فلا ہے مدرسہ فلا ہے مسجد کے مینارے یہ کاٹ کھاتے ہیں یہ مسجد ان کو کاٹ کھاتی ہے یہ مدرسے کی چار دیواری یہ ان کو کاٹ کھاتی ہے یہ مسائل کہاں سے پیدا ہوئے حضرات ہم بعد میں نمٹ لیں گے قیام میلادی سے ہم بعد میں نمٹا نمٹ لیں گے سینے پر ہاتھ باندھنے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے ہم رہیں گے تو نا یہ مسئلہ پیدا ہوگا کون حنفی ہے کون شافی ہے کون حمبلی ہے کون مالکی ہے کون عربی ہے کون اجمی ہے جس قوم کو شناخت مٹا جس قوم کی شناخت مٹا دینے کی مکمل سازش کردی کی گئی ہو اور قرآن کے مقابلے میں جھوٹا قرآن لایا گیا ہو نبی کے مقابلے میں جھوٹا نبی پیدا کر دیا گیا ہو حدیثوں کے مقابلے میں جھوٹی حدیثیں لائی گئی ہو مجددوں کے مقابلے میں جھوٹے مجدد پیدا کر دیے گئے ہو علماء کے مقابلے میں علماء سو کو پیدا کر دیا گیا ہو رہیں گے نا تب ہم آپس میں مقابلہ کریں گے مناظرہ کریں گے ایک دوسرے کو نیچا کریں گے کہ یہ افضل ہے یہ مفضول ہے یہ راجے ہے یہ مرجو ہے یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے اللہ کا واسطہ دے کر نبی کا واسطہ دے کر کعبے کے تقدس کا واسطہ دے کر حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی ولایت کا اور ان کی تہارت کا اور ان کے تقدس کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں اللہ کے لیے مسلک سے بالا تر ہو کر مکتب فکر سے بالا تر ہو کر پہچانو سیونی طاقتوں کی سازشوں کو عالم اسلام کے خلاف جو سازشیں رچی جا رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف جو ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں اللہ کے لیے مسلمانوں بیدار ہو جاؤ اپنے حوصلوں کو بلند کرو اپنے آپ جینا سیکھو ایک ایک آدمی اپنے میں کا ایک خالد اتنے ولید ہے ایک ٹیپو سلطان ہے ایک عمر بن خطاب کا نائب ہے ایک طارق بن زیاد ہے اور ایک ایک بچہ اس قوم کا معاذ ہے معاوض ہے اس قوم کی ایک ایک عورت سمیا بن سکتی ہے ایک ایک عورت زنیرہ بن سکتی ہے ایک ایک عورت وقت کی مجاہدہ بن سکتی ہے اللہ کے لیے اللہ کے لیے اس دلدل سے نکلو سازشوں کو پہچانو اور عالمی یہودی جو ان کے انکشافات ہیں اللہ اللہ کے لیے پہچانو مسلمانوں ہم نے اس ملک کا کیا بگاڑا جو ہمیں آج چور کہا جا رہا ہے جو ہمیں آج اچکا کہا جا رہا ہے جو آج ہمیں دہشت گرد کہا جا رہا ہے آج ہمیں ٹیلی ویژن کا جو ہے لقب سے ہمیں ملقب کیا جا رہا ہے آج میڈیا نے اللہ برا کرے اس میڈیا کا اس نے ایسا ماحول کریٹ کیا ہے کہ ایک جھوٹ کو اگر سو مرتبہ کہہ دیا جائے وہ جھوٹ سب سے زیادہ طاقتور لوگوں کو دکھائی دینے لگتا ہے انہوں نے اس جھوٹ کو اتنا کہا اتنا بتایا فلموں کے اندر اگر رول دیا اگر کسی ہیرو کو مسلمان کا اس کے گلے کے اندر تعویذ ڈال دیا چہرے پر نقلی داڑھی لگا دی چور کا رول اچکے کا رول ڈاکو کا رول ولن کا رول عزت روٹنے والا دیش دروہی دہشت گرد اور سرحد پار سے ٹریننگ لے کر آ کر بمباری کرنے والا بم بلاس کرنے والا یہ تاثر دیا عالم کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اور اس میڈیا کے ذریعے سے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے کہ بھائی اگر دہشت گرد ہے آج وہ ان کا وہ ہتھیار اور ان کا وہ میڈیا اور ان کی سازشیں لگتا ہے کہ کامیاب ہو چکی ہیں آپ سفر کریں ٹرین کے اندر آپ سفر کریں ہوائی جہاز کے اندر اپنے آپ کو تمام پیسنجروں سے تنہا پائیں گے آپ ہوائی اڈے میں تمام مسافروں سے اپنے آپ کو الگ پائیں گے یہ تاثر اور یہ میڈیا نے جو امپریشن دیا اور جو تاثر دیا کہ مسلمان ایک کٹی ہوئی قوم ہے مسلمان ایک دہشت گرد قوم ہے مسلمان ایک عزتوں کو آبروں کو لوٹنے والی قوم ہے قتل و غارت کرنے کرنے والی پاب ہے آپ جانتے ہیں امریکہ کے ہوائی اڈے پر دو مسلمان سوار ہوئے ہوائی جہاز کے اندر انہوں نے ایک فون کیا اپنے رشتے داروں کو ارے یہاں دیوبند سے آئے ہوئے ہمارے بھائی موجود ہیں علماء کرام کا پھر یہ لائٹ جلا ہے اس کو بند کر دو بھائی ڈسکنیکٹ کر دو کرام کا ایک بہت بڑا طبقہ یہاں تشریف فرما ہے حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب دستوی میں امریکہ کا واقعہ کیا بتاؤں حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب دار استاد دارلوم دیور آپ کے فرزند حضرت مولانا نور الحدا صاحب ہمارے عزیز میں سے ہیں آئزہ میں سے ہیں پہچاننے والوں میں سے ہیں ملاقاتیوں میں سے ہیں کیا آپ کے ساتھ حادثہ پیش آیا انہوں نے فون یہ کیا تھا کہ ہوائی جہاز اڑنے والا ہے قریب ایک محاورہ ہے کہ ہوائی جہاز جب اڑے گا پیسنجر کو چھوڑ کر تھوڑی نہ اڑے گا ہوائی جہاز مسافروں کو لے کر اڑے گا پیسنجروں کو لے کر اڑے گا انہوں نے اپنے اجزا کو اقارب کو اپنے بڑوں سے دعا لینے کے لیے انہوں نے کہا ہوائی جہاز اڑنے والا ہے ہم بھی ان قریب اڑنے والے ہیں بس بغل کے اندر کسی نے اس کو سن لیا اور انٹیلیجنس کو کور کر دی سیکورٹی والوں کو کور کر دیا کہ بھئی ہوائی جہاز کے اندر ایک داڑی والا ایک امانے والا ایک جبا پہننے والا ایک مولانا دکھنے والا ایک آدمی بم لے کر بیٹھا ہے اور وہ یوں کہہ رہا تھا کہ ابھی ہوائی جہاز اڑنے والا ہے اور اللہ تعالی کی حفاظت نہ ہوتی جمعیت علماء اور دوسری تنظیمیں بر وقت اگر مداخلت نہ کرتی اس وقت ہندوستان کے اندر دہشت گردی کا لیبل لگائے ہوئے دہشت گردی کے عذاب میں آپ کو پتہ نہیں مسلمانوں تم داڑیاں مڈاتے رہو حرام کا کھاتے رہو رشوت کھاتے رہو سود کھاتے رہو سنیما دیکھتے رہو فلم میں کام کرنے والے حرامی کتے اور سور کھانے والے بدکاروں کی تم نقالی کرتے رہو تمہیں کچھ پتا نہیں جس دن تمہارے گھر سے تمہارا بیٹا اٹھایا جائے گا تمہاری بہن کی آبرو لٹے گی اور تمہارے ماں کے سامنے باپ کا جنازہ نکلے گا اس وقت تم یاد کرو گے کہ ان ظالموں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رکھا ہے سائیکڑوں کرو ہزاروں نوجوان اس ملک کے اندر اور دنیا کے اندر ناکردہ جرم کی سزا بھگت رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ماحول اتنا خطرناک بنا دیا گیا ہے کوئی ان کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے اس کو اتنا ڈرایا جاتا ہے اور دھمکایا جاتا ہے اس سے اس کے تانے بانے اتنے جوڑے جاتے ہیں کہ وہ چالیس قدم پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے مسلمانوں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت بنایا یہ امت اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی قیمتی بنایا حضرت آدم علا نبی سلاۃ وسلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ سلاط وسلام تک اللہ کی قسم ہر پیغمبر نے اس امت کے ایک ایک فرق کو طلب کیا اے اللہ مجھے صدیق دے دے اے اللہ مجھے فاروق دے دے اے اللہ مجھے عثمان دے دے اے اللہ مجھے علی دے دے اے اللہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی دے دے مجھے غوث پاک دے دے مجھے مختار کاکی دے دے مجھے صابر کلیری دے دے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اللہ نے اس امت کو اتنا قیمتی بنایا اتنا قیمتی بنایا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش پیغمبروں نے نبیوں نے اللہ سے جیسے جمعہ کا دن مانگا تھا رمضان کے روزوں کو مانگا تھا زکات کی کیفیت کو مانگا تھا حجب اللہ کی اداؤں کو مانگا تھا اور حضرت ابراہیم کی سنت کو مانگا تھا اسی طریقے سے امت کا ایک ایک فرق کو ایک ایک پیغمبر نے حضرت موسا علا نبی علیہ اللہت وسلام نے کہا اے اللہ میری شان کلیمی کو لے لے اور مجھے امت نہ دے مجھے آقا کے غلاموں میں بنا دے حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا علیہ وسلام اے اللہ شان روح اللہ کو لے لے انجیل کو لے لے اے اللہ مجھے یہ امت نہیں بلکہ آخا کی امت میں مجھے پیدا کر دینا آخا کے غلاموں میں مجھے پیدا کر دینا کون سا پیغمبر تھا کون سا نبی تھا کہ جس نے اس امت کا تقاضا نہ کیا ہو روایت کے اندر آتا ہے سیدنا آدم علا نبینا علیہ صلاح وسلام کی سے نسل انسانی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے چونکیوں کی شکل کے اندر پیدا کروایا تو کروڑوں اربوں خربوں تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی نسل انسانی میں جو چونکیوں کی شکل میں تھے اس امت کا شرابی اس امت کا زانی اس امت کا کبابی اس امت کا فاسق اس امت کا قاتل اس امت کا حرامی اس امت کا وہ جو علماء کا ٹھٹا کرنے والا اولیاء کا ٹھٹا کرنے والا انگریز کا آرے کار بن کر علماء کرام کے درمیان تفریقہ پیدا کرنے والا ایک ایک ذرے ذرے کو میرے اللہ نے اس جو ہے نسل انسانی سے اسی وقت ان کو چھانٹ لیا اور اپنے خاص نور سے اللہ نے اس کو منور فرمایا اور کہا میرے محبوب اور میرے چہیتے اور میرے خاص اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جیسے پیغمبروں نے آپ کی شان ممتاز ہے فرمایا کہ ان کروڑوں اربوں خربوں نسلوں میں اللہ نے اس امت کو آقا کے لیے مرحمت فرما دیا حضرات آپ نہیں جانتے سوا لاکھ پیغمبروں کی سنت صبح پہ اپنے اس طرح سے اپنے بلیڈ سے اپنے چہرے پر نکال کر پیشاب کی نانی میں تم جب ڈالتے ہو میرے اللہ کی قسم آسمان کے وہ فرشتے جو ان نورانی چہروں کو دیکھ کر نبی والے چہروں کو دیکھ کر اور یوں کہتے ہیں سبحانہ من زین الرجال دل رہا ہے وہ سال جس نے مردوں کو ہجڑوں کو نہیں جب داڑھی مڈاتا ہے جو ان کا غلام دنیا کا کتا یہ نہیں کہا سبحانہ من زین الرجال الرجال کہا کہ مرد وہ ہے جو چہرے پر نبی کی سنت رکھتا ہے اولیاء کی چہرے کو بناتا ہے صحابہ کے چہرے کو بناتا ہے جو ہجرے فلم میں کام کرنے والے سبر کھانے والے کتا کھانے والے بدکاری کرنے والے قوم کے ایمان پر قوم کے جیبوں پر قوم کی دنیا اور آخرت پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو اور دہشت گرد ان کے چہروں کو بناتا ہے اللہ کے فرشتے ان کو دیکھ کر ہنستے ہیں اور یہ آسمان کام جاتا ہے یہ زمین تہل جاتی ہے یہ اللہ کرا جاتا ہے مسلمان تو نہیں جانتا تو نہیں جانتا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے مانگ کر لیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اربوں خربوں نسل انسانی نے تجھے منتخب کیا ہے سلیکٹ کیا ہے تو اپنے ارادے سے پیدا نہیں ہو گیا اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہو گیا ہزاروں پیغمبروں نے مانگا تھا اللہ نے نہیں دیا حضرت مسالہ نبی علیہ صلاحۃ السلام کا خاص شرط یہ تھا اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہوا کرتے تھے آپ کلیم اللہ ہیں ایک ایک پیغمبر کا ایک ایک کرے ایک ایک نبی کی ایک ایک خوبی ہے حضرت سیدنا موسا علی نبی علیہ السلام والسلام کا جو بس تھا اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ کلام کیا کرتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ سے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا جب دیکھا اللہ تبارک تعالیٰ شان رحیمی کے منہ میں ہیں شان کریمی کے منہ میں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ شان غفاری کے جلبے میں ہیں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں حضرت موسا علیہ اللہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے باری تعالیٰ میں نے اس امت کو ہزاروں مرتبہ مانگا تھا اور بدلے میں میں توریت دینے کے لیے تیار تھا بدلے میں میں نبوت اور رسالت کو قربان کرنے کے لیے تیار تھا بدلے میں میں جو ہے اپنے آپ کو مٹانے کے لیے تیار تھا لیکن اے باری تعالیٰ بتائیے اس کی کیا خوبی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں میں سمجھنا چاہتا ہوں میں پہچاننا چاہتا ہوں ان کے چہرے ان کی ادائیں ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا ان کی خلوت ان کی جلوت ان کے معاملہ ان کی معاشرت اللہ تبارک تعالیٰ نے اے موسا اپنے سینئر فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام السلام کو اس امت کے بارے میں پوچھ لینا وہ سب کچھ عطا پتا دے دیں گے حضرات یہ بات ذہن میں رہیں رکھیں کہ میں اس وقت امت کے فضائی امت کے مناظر اور امت کی خصوصیات کو بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں میں صرف آپ کا میرا امت محمدیہ کا ایک مقام ایک جھلک ایک جلوہ آپ کو دکھا کر مجھے منزل مقصود کی طرف آگے بڑھنا ہے حضرت موسیٰ علیہ سلاط والسلام سیدنا جبرائیل علیہ صلاح والسلام سے ملاقات ہوئی جبرائیل علیہ سلاط والسلام سے پوچھا مت محمدیہ کی خصوصیت کیا ہے اور آپ کی کیفیت اور آپ کا وقت کیا ہے سیدنا جبرائیل امین علیہ صلاح والسلام نے فرمایا نہ اس امت کی خصوصیات کے بارے میں اس امت کے مناسب اور فضائل کے بارے میں ایک مرتبہ رب الجلال نے مجھ سے کہا اے ابراہیم عرض کے نیچے تم میرے سامنے سجدہ کرو اللہ حکم دے اور فرشتہ سجدہ نہ کرے یہ ناممکن ہے حضرت ابراہیم علیہ صلاح تو سجدے میں چلے گئے سجدہ کتنا کیا ہوگا ایک گھنٹے کا ایک دن کا ایک ہفتے کا ایک مہینے کا ایک سال کا ایک سو سال کا ایک ہزار سال کا حضرات ستر ہزار سال تک آپ سجدے کے اندر پڑے رہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اے جبرئی آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے تو سجدے کو سر سے اٹھایا اور پوچھا اے جبرائیل اپنے آپ میں کیسے محسوس کرتے ہیں حضرت علیہ سلاد و تسلیم نے ارشاد فرمایا باری تالا لگتا ہے ایسا سجدہ اب تک تیری مخلوق میں سے کسی نے نہیں کیا لگتا ہے شاید تیری مخلوق کے اندر چرندے پرندے ملائکہ میں زمین آسمان کی مخلوق میں اتنا خلوص کا سجدہ تیرے میرے سجدے کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے تیرا میرا حق منہ پر لال گئی ولا سادل کہہ کر مارا جا سکتا ہے تیرا سبقہ اور میرا میری زکات منہ پر ماری جا سکتی ہے تیرے اور میرے روزے بیکار ہو سکتے ہیں یہ کون ہیں یہ امین ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون چاہ کر نافرمانی نہیں کر سکتے چاہ کر سجدے کے اندر پل بھر غیر کا خیال نہیں کر سکتے ایسا خلوص کا سجدہ ایسا فرشتے کا سجدہ ایسے فرشتوں کے سردار جو پیغمبروں کے پاس وہی لایا کرتا تھا پیغمبروں کے پاس کتاب لایا کرتا تھا اور سجدہ اتنا اتنا نہیں ستر ہزار سال کا سجدہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل کیا محسوس کرتے ہیں آپ نے فرمایا رب کائنات آپ کا شکر ہے احسان ہے لا اسی سلام علی کمانتا نہیں نفسک ہم جو ہے آپ کی سلامی کر نہیں سکتے آپ نے ہمیں وہ توفیق دی ہے اور دل کا خیال حضرت جبرائیل امین علیہ ضبریم السلام نے پیش کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل کس خواب خیال کے اندر ہو میں آدم کو پیدا کروں گا اور زمین کے اندر بھیجوں گا ان کی ضروریت آئے گی پیغمبروں کا سلسلہ چلے گا آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ان کے صحابہ نہیں ان کے اشر مبشرہ نہیں اور ان کے بدر والے نہیں ان کے تبوک والے نہیں ان کے عہد والے نہیں ان کے انصار نہیں ان کے مہاجر نہیں ان کے اصحاب خانہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی نہیں اجمعین نہیں اہل عرب نہیں اہل مکہ نہیں اہل مدینہ نہیں اے جبرائیل میری عزت کی قسم میری جلالت کی قسم اس امت کا نہ صحابی نہ ولی نہ قطب نہ مہدس نہ محدث نہ فقیر نہ مستحد نہ امام اے جبرائیل میری عزت اور جلالت کی قسم اس امت کا ایک آدمی جس نے کبھی سجدے کا منہ نہ دیکھا ہوگا جس نے کبھی نماز کا چہرہ نہ دیکھا ہوگا جس نے کبھی قرآن کے اور آنکھ کو دیکھا نہ ہوگا جس نے کبھی عبادت کے ذائقے کو چکا نہ ہوگا اے جبرئی وہ کون سا خدا جس نے اس نے جس کو اس نے نہ کیا ہوگا فرماتے ہیں ایک مرتبہ اس کے دل کے اندر قوم پیدا ہو جاتا ہے اور مسجد میں جب دیکھا کہ مسلی سجدے میں گئے ہوئے ہیں مسجد کے اندر دور آتا ہے جسم پر کپ کپی تاری ہوتی ہے اور ان لوگوں کی حیت بنا کر نہ رکو کا پتہ نہ سجدے کا پتہ نہ قیام کا پتہ نہ تحجد کا پتا نہ وادی اور اشراق کا پتہ سجدے کی حیت دیکھ کر سجدے میں چلا جاتا ہے ایک مرتبہ سچے دل سے یا اللہ کہہ کر مجھے یاد کرتا ہے جب میری عزت و جلالت کی قسم تیرے ستر ہزار سال کے سجدے کے مقابلے میں میرے محبوب کے اس امتی کا وہ کا لمحہ میرے نزدیک زیادہ قیمتی ہے حضرات آپ قیمت نہیں پہچانتے آپ گانا جانتے ہیں آپ سننا جانتے ہیں آپ محفلوں کے میلا میلاد کی محفلوں کے اسلام معاشرہ کے مجلسوں کے مزاج کو تم نے ویڈیوگرافی کے ذریعے سے کیمرہ کشی کے ذریعے سے بدماشی کے ذریعے سے قبوالی کے ذریعے سے گانے بجانے کے ذریعے سے مزاج خراب کر رکھا ہے ہمیں کہیں سے کہیں چلی گئی آج وہ امت جس کو اللہ نے خیر امت کہا وہ امت جسے اللہ نے خیر امت وسط کہا وہ امت جس کو پیغمبروں نے مانگا نبیوں نے مانگا امت کی انفرادی جو خصوصیات ہیں جو کیفیات ہیں اللہ کی جو رحمتیں اللہ کی جو برکتیں یہ تمام علماء قیامت تک نبی کی شان اللہ کی ہم قرآن کی تاریخ یہ تو بہت دور کی بات ہے میرے محبوب میرے آخا کے جوتوں سے نسبت رکھنے والے میرے آخا کے غلاموں کی تاریخ اتنی بلند ہے اور ان کے مناسب اور ان کے فضائی اور ان کی خصوصیات اتنی ہے کہ تک اس وقت پورے عالم کے علماء نہیں بیان کر سکتے لیکن آج اس امت کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اور بتائیے اللہ کے لیے افغانستان کے اندر قتل عام مچانے والا قوم کتا ہے عراق کے اندر سوڈان کے اندر لیبیا کے اندر الجزائی کے اندر شام کے اندر مصر کے اندر بعد ہے مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک قتل کا بازار گرم کرنے والا کس مدرسے کی ملکیت میں ڈرون تیارے ہیں کس دارلوم کی ملکیت کے اندر زہریلی کیمیکل گیس ہے بدلا یہ ہتھیاروں کا کارخانہ کون سا مدرسہ چلاتا ہے آج ان مدرسوں کے پاس مرغئی ذبح کرنے کے لیے گائے ذبح کرنے کے لیے اور سبزی کاٹنے کے لیے صحیح مانوں کے اندر ایک عدد چھری بھی موجود نہیں ہے آج ان مدرسوں کے اندر صحیح مانوں کے اندر ایک پہرہ دار اور ایک مضبوط قلعہ والی دیوار ایک مین گیٹ آج ان کے پاس موجود نہیں ہے آج ان کے پاس غریب بچے یتیم بچے کسم پرسی کی زندگی گزارنے والے پاؤں کے ایاس پاؤں کے بدکار پاؤں کے ٹھیکیدار اور ایوان حکومت کے اندر بیٹھ کر زمیر کا سودا کرنے والے کتے ایمان کا سودا کرنے والے ایمان کا اور اپنے دل کا سودا کرنے والے کتے زناؤں کے اندر بدکاری کے اندر عیاسی کے اندر شراب کے اندر اور لہ و لئی کے اندر یہ مجبور رہتے ہیں ارے ارے ان مدرسوں کے دشمنوں کو بتا دو جس دن ہندوستان سے یا عالم سے یہ مدرسے کا وجود ختم ہوگا سفا کی نسبتیں ختم ہوں گی دار ارقم کی نسبتیں ختم ہوگی یہ مقرر کی شعلہ بیانی نہیں اور یہ کسی خطیق کی بے باقی اور اس کی جو ہے انگاروں والے اور بھڑکتے جملے نہیں میرے رب کی عزت اور جنر کی قسم اس قوم کو کہہ دو اللہ کے عذاب کو بگٹنے کے لیے تیار ہو جائے بستیاں الٹے نہیں اور اوپر سے پتھروں انگاروں کی برسات نہ ہو اور سونامی بپا نہ ہو قوم تباہ نہ ہو برباد نہ ہو اس قوم پر اس ملک پر ان یتیموں کا ان میواؤں کا ان مسکینوں کا ان نبی کے مہمانوں کا احسان ہے کہ جب سارے بدماش کتے اپنی کتوں کے ساتھ ضلع میں بدکاری میں عیاسی کے اندر مشغول رہتے ہیں اللہ کا عذاب آسمان دنیا کی طرف جب آ جاتا ہے اور کہتا ہے اس زمین کو میں نگل دوں گا اور اس کے وجود کو ختم کر دوں گا ہندوستان کے وہ سیکولر ذہنیت رکھنے والے باشندوں کے جنہوں نے سیکولرزم کی قسمیں کھائی تھی شپت لی تھی اور جمہوریت کی کتاب جنہوں نے پڑھی تھی آج مسلمانوں پر غلط نگاہ ڈالنے والے مسلمانوں کو دہشت گردی مسلمانوں پر دہشت گردی کا لیبر لگانے والے مداری سے اربیہ پر تہمتیں لگانے والے مسجدوں کو گری ہلی نگاہ سے دیکھنے والے ان کو بتا دو اور دور دور تک بتا دو کہ اللہ کا عذاب آنے کو رہتا ہے کڑاکے کی سردی دسمبر اور جنوری کشمیر اور ان جیسے علاقوں کے اندر مائنس ڈگری کے پانی جم جاتا ہے تحجد کے وقت یہ بچے جو ماؤں سے بچھڑے ہوئے باپ سے بچھڑے ہوئے خاندان سے بچھڑے ہوئے معاشرے سے بچھڑے ہوئے اس ٹھنڈے پانی میں وضو کرتے ہیں اللہ کا قرآن اٹھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں علی میم کتاب و رہی بھرتی میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم اس دھرتی پر جس کو یہ لوگ دھرتی کی پوجا کرتے ہیں مندر ماترم کا نقمہ گانے والوں گاؤں ماتا کی پوجا کرنے والوں تمہیں دھوکہ ہو گیا ہے تمہیں پیشاب پلا دیا گیا ہے تمہیں میڈیا کا زہریلا انجیکشن دے دیا گیا ہے یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں یہ مسجد سدا لگاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ فرشتے اس دھرتی کو بچا لیتے ہیں اللہ کا عذاب مل کر واپس چلا جاتا ہے جس دن اس دھرتی پر اللہ قال رسول ختم ہو جائے گا لکھ کر رکھ لو نہرو کی اولادو لکھ کر رکھ لو گاندھی کی اولادو لکھ کر رکھ لو اندرا گاندھی کے بچوں لکھ کر رکھ لو سیکولرزم اور جمہوریت کا شراب پینے والوں کہ جس دن یہ اذانیں ختم ہو جائیں گی یہ مسلمانوں کا وجود ختم ہو جائے گا اور جس دن ان مدارس کے اندر تم ہزاروں تدبیریں اختیار کرو قال اللہ قال رسول کی سدائیں ختم ہو جائیں گی میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم ہندوستان کا نام دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا کوئی قوم آئے گی اور یہاں محمد بن قاسم کی طرح ہمداغر ہو کر تمہارے نام و نشان کو مٹا دے گی اور تمہارے وجود کو مٹا دے گی انسانیت اسی میں ہے قید اسی میں ہے بھلائی اسی میں ہے سدھر جاؤ اپنے دہشت گردی کے طرف بڑھتے قدم کو روک دو آؤ انسانیت کے پیغام کے اندر قدم ملا کر ساتھ سے ساتھ چلے امن کا پیغام دنیا کے چپے چپے کے اندر یہاں سے پہنچائیں سلامتی کا پیغام پہنچائیں مسلمانوں اتنا کچھ کرنے کے باوجود مدرسوں کا احسان معذم کا احسان عالم کا احسان قرآن کے حافظ کا احسان داڑھی والے کا احسان ٹوپی والے کا احسان نماز پڑھنے والے کا احسان روزہ رکھنے والے کا احسان ایک ایک اس امت کے فرق کا اس قوم پر ایک ایک احسان ہے جس کی وجہ سے ورنہ ان کے کالے اور سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے میرے رب کی قسم کبھی یہ ہندوستان سب ہستی سے مٹ چکا ہوتا وہ کون سا گھوٹالا زمین کا گھوٹالا یتیموں کا گھوٹالا جنگل کے جانوروں کے چارے کا گھوٹالا کتے کے بسکٹ کا گھوٹالا اوٹ کا گھوٹالا کون سا گھوٹالے کے اندر مدرسہ ملوث ہے سب سے بڑے دہشت گرد کتے یہ ہے جو گھوٹالے کرنے والے اور ملک کا نام بدنام کرنے والے اور ملک کی معیشت کو تباہ کرنے والے برباد کرنے والے جنگل کے درندے اپنی غذا چھوڑ کر اور غذا نہیں کھاتے شیر بھوکا ہو جائے وہ مٹی نہیں کھاتا وہ پتھر نہیں کھاتا وہ غلازت نہیں کھاتا بکری بھوکوں مر جائے گی اپنے چارے کے علاوہ کسی مرے ہوئے انسان کا گوشت نہیں کھاتا اور مچھلی اپنے غذا کے علاوہ مرتی مر جائے گی لیکن اور جو ہے وہ درندگی کا مظاہرہ نہیں کرے گی سمجھ گئے یہ تار روڈ کھا لیتا ہے یہ لوہا کھا لیتا ہے یہ پل کھا لیتا ہے یہ انسانوں کے خون کو پی لیتا ہے یہ انسانوں کی کٹنی کو کھا لیتا ہے یہ انسانوں کے دل کو کھا لیتا ہے یہ انسانوں کے خون کو پی لیتا ہے ہندوستان کے اندر میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کہیں گے سیرت طیبہ کا یہ کون سا کوشا ہے میرا بیان کرو قوالی گاؤ ناک گاؤ بابا لو روپیہ لو پیسہ لو حضرات یہ وقت کھو گیا یہ وقت چلا گیا جب قلیل کا واقعے اڑایا کرتے تھے آؤ آؤ ملک کے عوالم غداروں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرو آؤ مقابلہ ان حرامیوں کا ان دیش ورودوں کا ان دیش دشمنوں کا ارے یہ دھرتی ان کے باپ دادا کی نہیں ہے اگر شیخ الاسلام نہ ہوتا میرے رب کی قسم اس دھرتی کی مندر میں گنٹا نہ بچتا اس دھرتی کی سرزمین کے اندر گردوارے کے اندر سکھ اپنی عبادت کے لیے نہ جاتا اور پارسی اپنے آتیش کدے کے اندر آتیش کی پوجا کرنے کے لیے نہ جاتا اور کرسچن اپنے جو ہے عبادت خانے کے اندر جا کر عبادت نہ کرتا یہ حضرت شیخ الاسلام نہ ہوتے یہ شیخ الہند نہ ہوتے یہ امداد اللہ مہاجر مکی نہ ہوتے یہ قاسم نانوتوی بھی نہ ہوتا یہ رشید احمد گنگو ہی نہ ہوتا مسلمانوں تمہیں میڈیا کا زہریلا انجیکشن دے کر تمہیں ففٹین اگست پندرہ اگست یوم آزادی اور چھبیس جنوری یوم جمہوریہ پر گاندھی جی کی تصویر نیتا جی کی تصویر جواہر لال نہرو کی تصویر آج یہ امت یہ نہیں جانتی کہ اس قوم پر اس ملک پر ہمارے اکابرین کے کتنے احسانات ہیں شامل کے میدان کے اندر دلی سے لے کر نیرج تک میرے اللہ کی قسم اگر کوئی درخت بول سکتا ہے تو بولے گا کہ ایک ایک درخت کے اندر ہمارے سینکڑوں علماء کرام نے اس ملک کی ناموس کے لیے اس ملک کی عزت کے لیے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کو جان آفری کے حوالے کر دیا نہ بیوی کا خیال کیا نہ اولاد کا خیال کیا نہ بوڑھی ماں کا خیال کیا نہ بوڑھے باپ کا خیال کیا شاملی کی سرزمین کے اندر کنزیر کے کھانوں کے اندر رکھ کر مائیں تڑپ ہی تڑپ رہی تھی بچے بلک رہے اولاد بچل رہی تھی قوم اپنے آنکھ سے قوم خون کے آنسو بہا رہی تھی لیکن یہ سفید چمڑی والے کتے اور سوروں سے بدتر دل رکھنے والے اور بدتر قسرتوں والے ان کے پاس رحم کرم نام کی کوئی چیز نہیں تھی انہوں نے خنزیروں کے کھانوں کے اندر ڈال کر جلایا کسے جلایا گاندھی جی کے کو جواہر لال نہرو کے کو کانگریس کے کارکنان کو کسے جلایا ارے سبھاش چندر بوس کی کلاس کے اندر شریک ہونے والے اسٹوڈینٹ کو ارے کام تھا جو اس ملک کے لیے خون دینے والا تھا کام تھا اس ملک کے لیے اپنے آپ کی قربانی دینے والا حضرت عبدت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نبر اللہ مرکز اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں آپ کے قبر مبارک پر نازل فرمائے مدینہ طیبہ کے اندر روزہ مقدسہ کے قریب جو کالا رسول کا درد دیا کرتا تھا ارے جو اپنی مبارک داڑھی سے کون کمینہ کہتا ہے کون ملون کہتا ہے کون مردود کہتا ہے کہ اکابری دارلوم دیوبند کے اندر اس نہیں تھا اس پہ رسول اور محبت رسول نہیں تھا ایسی محبت ایسا ایسا تعلق لاؤ لاؤ قیامت آ جائے گی اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے اس کی مسیح نہیں لا کر دکھا پاؤ گے اس کی نظیر اور اس جیسا نہیں لا کر بتاؤ گے حضرت اقدس شیخ الاسلام اپنی داڑی مبارک سے روز اقدس کو صاف کیا کرتے تھے اور وہ خاک کے ذرات کو محفوظ کیا کرتے تھے حضرت کی وسیعت تھی کہ میرے وشال کے بعد میرے کفن کے اوپر میری قبر کے اندر اگر کوئی چیز ڈالنا تو وہ چیز جو میں نے نبی کے روزے کو اپنے داڑھی سے صاف کیا تھا اس خاک کو ڈال دینا وہ خاک آپ کے خلفا سے ہوتے ہوئے ہمارے ساؤتھ انڈیا میں جنوبی ہندوستان میں پرنام بیٹ ایک علاقہ ہے وہاں مولانا ابراہیم صاحب ہیں ان اس خاک کا میں نے دیدار کیا ہے میں نے اس کی زیارت کی ہے اتنا بڑا عہدہ ارے میں کہتا ہوں اللہ اگر مدینہ طیبہ کا کتا کتا بھی بنا دے اللہ وہاں کا ایک کیڑا بھی بنا دے اللہ اکبر نبی والی زمین اللہ اکبر صحابہ والی زمین اللہ اکبر جنت کی ٹکڑے والی زمین اللہ اکبر نبی کے گنبد قدرہ والی نبی کے روزے کی جالیوں والی نبی کا وہ مقام کہ کون سی جگہ ہوگی جہاں صدیق و پارو اور میرے اور آپ کے آقا کے قدم اثر وہاں پر نہ پڑے ہوئے ہو ارے شیر و شاہی کرنا نہ گوئی کرنا سننا یہ تو اخیار بھی کیا کرتے ہیں حضرت اقدس اتنا اونچا مقام اتنا اونچا مقام کہ اگر مجھے کہا جاتا تو میں کہتا ہندوستان جائے بھاڑ میں ہندوستان کی جنتا ہندوستان کے ناگرک ہندوستان کی عوام جائے بھاڑ میں میں نبی کا در نہیں چھوڑوں گا میں نبی کا روزہ نہیں چھوڑوں گا یہاں کی خدمت قال رسول کو نہیں چھوڑوں گا یہاں روز متحرہ کی صفائی کی جو خدمت نہیں چھوڑوں گا لیکن آپ موازنہ کیجئے ان اکادرین کے دل کے اندر ہندوستان کی قدر منزلت اور ہندوستان کی عظمت کتنی تھی کہ آپ نے مدینہ طیبہ والی زندگی جنت البقی والے قبرستان آپ نے ریاض الجنہ کی نمازیں آپ نے مدینہ طیبہ کی وہ پاک مقدس اور محتر ہواؤں کو چھوڑ کر کتنی فکر تھی اپنے استاد محترم حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی ریشمی رومال کی تحریک کا ساتھ دینے کے لیے آپ ہندوستان تشریف لے کر آئے مجھے آپ کے منافق نہیں مجھے یہ بتانا ہے کہ اس ملک کا ہم نے کیا بگاڑا تھا ہمارے اکادرین نے کیا بگاڑا تھا اس ملک کے لیے ہم نے لہو دیا اس ملک کے لیے ہم نے جانیں دی اس ملک کے لیے ہم کالا پانی گئے اس ملک ملک کے لیے ہم نے بچوں کو یتیم کیا اس ملک کے لیے ہم نے بے عورتوں کو بیوہ کیا اس ملک کے لیے ہم نے آباد سے گھروں کو بیرام کیا اس ملک کے لیے ہمارے شیخ الاسلام حضرت مدنی نے مدین طیبہ جیسی عظیم الشان قیام کی قربانی کو دے دیا ساڑھے نو سو سال تک اس ملک کے اندر ہمارے مسلم حکمران بادشاہ رہے اللہ کے لیے سمجھ جاؤ مسلمانوں اللہ کے لیے بیدار ہو جاؤ احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں میری اور آپ کی حیثیت کسی کرایہ دار کی طے نہیں بلکہ مالک مکان کی حیثیت ہے وہ طاقت بناؤ وہ قوت بناؤ عید الحم مستتا تم من قوتوں وہ بھی رباط ادم اللہ بھی عدم وردم ارے ارے تم اس لیے پیدا ہوئے ہو عزتیں لٹنے کے بعد آبرو لٹنے کے بعد گورنر کے پاس جا کر بھیک مانگو کہ ہماری ماں کی آبرو لٹ گئی ہماری بٹیا کی ہماری بہن کی آبرو لٹ گئی گجرات کے اندر یہ کر دیا گیا رجت پور کے اندر یہ کر دیا گیا مدھیہ پردیش کے اندر یہ کر دیا گیا بابری مسجد کے اندر رام للہ کی مورتی کو رکھ دیا گیا فلاں انسپیکٹر ہمارے نوجوان بیٹے کو اٹھا کر لے کر گیا جوہر وردی والا فوجی کتا ہمارے بھائی کو اٹھا کر لے کر گیا ہم جو ہے اپنے اسٹیشن سے لے کر کمشنر سے لے کر ہوم منسٹر سے لے کر گورنر تک ہم بھی مانگنے کے لیے آئے ہیں اسی لیے حضرت موسا نے ہم سے مانگا تھا حضرت عیسیٰ نے ہم کو مانگا تھا سوا لاکھ پیغمبروں نے اگر یہ حالت دیکھ لیتے یہ بھکاری قوم یہ بزدل قوم یہ ہجڑی قوم ان کی مسجدوں کو تباہ تاراج کیا جاتا ہے ان کی مسجدوں کے ممبر و محراب کے اندر مورتیاں رکھی جاتی ہیں ان کے آنکھوں کے سامنے ماؤں اور بہنوں کی عزت اور عزت کی تار کو تار کو جو چادر کو تار تار کیا جاتا ہے اور یہ بھیک مانگتے پھرتے ہیں دوسرے دن اخبار کے اندر کچھ داڑھی والے کچھ امامے والے میڈم جو ہے صاحبہ بیچ میں بھینڈی کافی مشرقہ پیشاب کرنے کے بعد اس پنجابی جو نہیں لیا تھا نفاس کے ریلے اور ٹپ کے شاید اس کے جسم ناپاک جسم کو اور گندا کر کر فضا کو متافن کر رہے ہوں گے یہ ملا باوجود جا کر بھی مانگتا ہے ہمیں بھیک دے دو امن کی بھیک دے دو شانتی کی بھیک دے دو ہم جو ہے امن سے رہنا چاہتے ہیں مسلمانوں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہو اس بھکاری پنے کی حیثیت سے نکلو تم دانا داتا بن کر آئے تھے حاتم تائی تمہاری تاریخ ہے عثمان غنی تمہاری تاریخ ہے تمہاری تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہے وادیاں بھر بھر کر دیا کرتے تھے تمہاری تاریخ بہن حضرت فاطمہ ہے اللہ کے لیے مجھے بتاؤ مسلمان شیب ابھی تعلیم کے اندر تو ہے مسلمان حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ علماء کرم بیٹھے ہوئے ہیں ننی منی سات سال کی بچی ہے اور ابو جہل آپ کے گال پر تھپڑ مارتا ہے آپ کے آنکھ سے آنسو کے قطرے نکلتے ہیں کیا بیتا ہوگا اس ننی منی بچی پر کیا بیتا ہوگا اس کے باپ پر کیا گزری ہوگی آقا جب حرم کے اندر رہے ہوں گے سرد کیا جرم کیا تھا کیا خطا کی تھی کیا گناہ کیا تھا کہ آپ کے گردن کے اندر گندی اوجڑی کو ڈال دیا جاتا ہے لیکن مسلمانوں پیٹ پر ہمارے صحابہ نے ہمارے بڑوں نے پتھر تو باندھ لیا ہے لیکن ان وقت کے ابو جہلوں کے سامنے وقت کے ادبا اور شیبا کے سامنے وقت کے فرونوں کے سامنے وقت کے شدادوں کے سامنے ایک مثال کوئی بتا دو وہ علماء جو یہ کہتے ہیں آج نرم سے بات کرنا چاہیے وقولا لہو قولن لگینا اور اسلام کے اندر سختی نہیں اسلام کے اندر تشدد نہیں جو عالم یہ بات کہتا ہے میں اس کی بیوی کو چھیڑ کر دیکھتا ہوں میں اس کی بیٹی کے ساتھ اس لڑا کر دیکھتا ہوں میں اس کی سرزمین ایک انچ ہتھیا لیتا ہوں اس کے کھیت سے اناج اور غلہ لے لیتا ہوں اب تم صبر کی تلقین کرو اب تم بخولا رہو پاؤڈر لگیلا کا سبق بتاؤ اب تم بھائیوں بزرگوں دوستو میرے محترموں کے میٹھے حلوے تم کھلاؤ ارے ایک انچ زمین نہیں دے سکتے اپنی بٹیا کی طرف اپنی بیوی کی طرف کوئی آنکھ لڑا دے اس کو برداشت نہیں کر سکتے ترت ہے لانت ہے آخا کی حیثیت آخا کا مقام آخا کا مرتبہ تمہاری بٹیا سے گر گیا تمہاری جوڑوں سے گر گیا کہ بیوی کے لیے ناک ہو جاؤ اور اسلام کے لیے تم نرم پڑ جاؤ آخا کے لیے تم نرم پڑ جاؤ بست بن جاؤ ہگڑے بن جاؤ دیکھو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تلوار لے کر پھرو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں اے کے فورٹی سیون لے کر پھرو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو ملے تم اس کو قتل کر ڈالو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں مندروں کے وجود کو ختم کر دو لیکن مسلمانوں اللہ کے لیے بتاؤ کہ آج ہم نے کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا ساڑھے نو سو سال تک ہمارے مسلم حکمران اس دھرتی پر انہوں نے حکومتیں کی ایک فرقہ وارانہ فساد کوئی بتا دے میں اس گھر کا کتا بن کر اس کی رکھوالی کروں گا اور اس کے دکان کا اس کے کارخانے کے میں غلام اور نوکر بن جاؤں گا کوئی میں کلال بتا دے کہ کسی بادشاہ نے کسی مندر پر حملہ کیا ہو کسی عبادت گاہ پر حملہ کیا ہو بتلاؤ امن ساڑھے نو سو سال تک ساڑھے نو سو سال تک گجرات بھی تھا میرٹ بھی تھا ملیانہ بھی تھا مراد آباد بھی تھا جمشید پور بھی تھا کرناٹک بھی تھا اتر پردیش بھی تھا لیکن ہر آئے بھی ایک نیا گجرات ہمارے آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے آزادی سے پہلے بھی انگریزوں کے آنے سے پہلے بھی ہمارے سلاطین نے عدل قائم کیا انصاف قائم کیا بلکہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جو پرہزگاری کے اندر تقوی کے اندر عالمگیر رحمت اللہ علیہ اور آپ ایک امتیازی مقام رکھتے ہیں ایک امتیازی شان رکھتے ہیں میسور کی جامع مسجد جب تعمیر ہوئی اس وقت وہاں پر کہا گیا کہ وہ آدمی مسلح پر پہلی امامت کرے جو ہو سنبھالنے سے لے کر اب تک وہ جو ہے ساحل ترتیب رہا ہو ساحل ترتیب کیا ہوتا ہے یہ فکاہ کرم سے آپ علماء سے پوچھ لیجیے بہرحال جس کی ایک نماز آگے پیچھے نہ ہوئی ہو ایسا آدمی مسلح کو سنبھالے بڑے بڑے مشائق بڑے بڑے علماء بڑے بڑے محدث بڑے بڑے مفسر اس مجمع کے اندر موجود تھے کسی کی ہمت نہیں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جس دھرتی کا میں ایک ادنا غلام ہوں اور وہاں سے میں آپ کے یہاں مہمان بن کر آیا ہوں حضرت ٹیپو سلطان نے مسلح کو سنبھالا الحمدللہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شر سے مشرف فرمایا ہے اتنا پرہزگار اتنا متقی اتنا مذہبی لیکن آؤ آؤ ان دیش کے دشمنوں کو مسلمانوں کے تعلق سے غلط نگاہ ڈالنے والے دہشت گردی کا لوگ لگانے والے آؤ کمینوں آؤ تمہاری ماں کا دودھ تمہیں تم نے پیا ہے تمہارے باپ کے صحیح نقطے سے اور تم پیدا ہوئے ہو ہندوستان کے اندر اد اور مساوات سیکولرزم اور جمہوریت کو صحیح معنوں کے اندر قائم کرنا چاہتے ہو آؤ اس وقت ہندو کرناٹک کی سرزمین کے اندر کئی مندر ایسے ہیں کئی برہمن گھرانے ایسے ہیں کہ حضرت ٹیپو رحمت اللہ علیہ نے اس وقت اپنے دور مملکت کے اندر ان کو اپنے خزانے سے بیت المال سے وظائف جاری کیے تھے زمینیں دی تھی عدل کا مظاہرہ کیا تھا وہ چاہتے ایک مندر کی گنٹھی کی آواز سنائی نہ دیتی وہ پکے مذہبی انسان تھے مسلمانوں اللہ کے لیے غور و فکر کرو نہ اس وقت ہم نے کچھ کیا جب ہم نے حکومت گوروں سے لے کر کالوں کے حوالے کی یہ سوچ کر کہ یہ کالے عدل کریں گے انصاف کریں گے جمہوریت کا راپ جو ہے لاپ رہے ہیں اور سیکولرزم کا شکی شراب جو پی رہے ہیں ایک امید کے ساتھ ان گوروں سے لے کر ہم نے ان کالوں کو حکومت عطا کی ہم نے حکومت دی ہمارے اکابرین نے دی اس وقت وہ چاہتے بڑے بڑے عہدوں پر رہتے لیکن کام ہو چکا تھا شیخ الاسلام اپنے درس حدیث کی طرف چلے گئے رشید احمد گنگوہی اپنی خانخواہ کی طرف چلے گئے حضرت امداد اللہ اپنے مسکن کی طرف چلے گئے یہ سب اکابرین اس وقت اپنی اپنی منزلوں کی طرف دوبارہ واپس آ گئے جو خواب دیکھنا تھا جو سپنا دیکھنا تھا دیکھا جا چکا تھا اس وقت سے لے کر اب تک آپ حوصلہ بلند کیجیے کہ آپ امید کے ساتھ سینہ چوڑا کر کر آپ ہمت کے ساتھ اس ملک کے اندر اس دھرتی پر زندگی گزاریے اور میڈیا کے زہریلے انجیکشن کے اثر کو پیشاب کے ذریعے سے پہانے کے ذریعے سے ری خارج کر کر وضو توڑ کر اس زہر کو نکال دیجیے اس لیے سب سے بڑے دہشت گرد یہ گھٹالا کرنے والے یہ خون پینے والے یہ فرقہ وارانہ فسادات کرنے والے یہ کاکی بردی والے جو مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں رشوتیں لیتے ہیں ارے کارگل کی جو جنگ ہوئی تھی پاکستان سے اس وقت ان کارگل کی جو ہے فوجیوں کے لیے جو تابوت بنائے گئے تھے ان کے لیے سارے ملک سے خون کے عطیات کو اور جو ہے چندے کو لیا گیا تھا اس وقت ایک گھٹالا ہوا تھا کہ ان کارگل میں لنڈے والے فوجیوں کے تابوت کا گھٹالا بے شرمی کی کوئی انتہا بے حیائی کی کوئی انتہا اللہ اکبر جنازوں کا سودا تابوتوں کا سودا اپنے ملک پر مر مٹنے والے فوجیوں کے خون کا سودا ایک نمبر کے دہشت گرد ہیں مسلمانوں مسلمانوں ہم امن پسند ہیں ہماری تعلیمات یہ ہیں کہ ماں وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے باپ وہ ہے جو جنت کا دروازہ ہے پڑوسی کے اتنے حقوق کے راوی کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ وراثت کے اندر پڑوسی کو بھی خالہ کی طرح چچا کی طرح بھائیوں کی طرح بہنوں کی طرح وراثت کے اندر حصہ لگ جائے گا ایسا لگ رہا تھا جو اسلام یہ تعلیم دیتا ہو کہ تمہارے موتا کو مرنے کے بعد جنازے میں لاپ کر لایا جائے لے جایا جائے تو اسے تیز قدم نہ لے جایا جائے جو اتنا موت کے بعد اکرام اور احترام بتاتا ہو کپڑا ایسا دینا چاہیے خوشبو ایسی دینی چاہیے غسل ایسا دینا چاہیے اور جو ایک مرغئی کو ذبح کرنے سے پہلے ایک جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کہتا ہے کہ چھری کو اس کے آنکھوں کے سامنے تیز نہ کرو کہیں اس کا شور اور اس کا احساس جاگ کر اس کے دل کو تکلیف نہ ہو جائے ہمیں کہلوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام امن پسند ہے مسلمان امن پسند ہے مدارس امن پسند ہیں اور مساجد یہاں تخبے اور تہارت کی تعلیم دی جاتی ہے ہمیں بتانے کی اور دکھلانے کی اور ریا کاری کی کوئی ضرورت نہیں مسلمانوں اس میڈیا کے ذریعے سے دہشت گردی وہ کر رہے تھے لوٹ وہ رہے تھے عزتوں کا سودا وہ کر رہے تھے اب الزام کسی نہ کسی پر آنا چاہیے دیکھا ایک قوم جو قوم اپنے نبی سے بچھڑ چکی ہے جس قوم کا کعبہ اور قبلہ کعبے کے بجائے وہ امریکہ بن چکا ہے برطانیہ بن چکا ہے یورپ بن چکا ہے ان انگریزی کتوں نے پہچان لیا کہ جو قوم اپنی نبی کی نہ ہو سکی اپنے اللہ کی نہ ہو سکی اپنے قرآن اور اپنے حدیث کی نہ ہو سکی اور جس پیغمبر نے ان کے ساتھ اتنے احسانات کیے کہ وہ راتوں کو روتا تھا تڑپتا تھا مچلتا تھا جس نے اپنے نوازوں کو شہید کروا دیا جس نے اپنی بیٹی کو گرو بری زندگی گزارنے پر مجبور کیا جس نے جو دنیا میں آیا چاند اور سورج جس کی روشنی کے سامنے بے نور ہو گئے تھے لیکن جب وہ دنیا سے جانے لگا تو خود اس کے گھر کے چراغ کے اندر تیل نہیں تھا اور حضرت صدیق اکبر آئے فرمایا عائشہ کیا بات ہے چراغ نہیں جل رہا ہے فرمایا کہ ابو کل جو ہے روزے سے تھے اور افطاری کے لیے کوئی چیز نہیں تھی ہم نے اسی تیل سے اللہ کا سن دو وہ بھی کامن تو کہہ کر ہم نے افطاری کر لی جس میں جو چاہتا عہد کا پہاڑ سونا بنا کر جس کے قدموں پر ڈال دیا جاتا اگر من و سلوا کسی اور قوم کے لیے آ سکتا ہے اگر مائدہ آسمان کا دسترخوان کسی قوم کے لیے آ سکتا ہے اللہ کے حبیب اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارہ کرے ایک آم کا اشارہ کرے جنت کے میوے جنت کی نعمتیں جنت کے دسترخوان میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سامنے بچھا دیتا قوم نے جانا ان دشمنوں نے جانا یہ قوم اپنے نبی کے سنتوں کو فراموش کر چکی ہے اپنے نبی کے احسانات کو فراموش کر چکی ہے کرتی وہ ہے اور الزام آج مسلمانوں پر لگ رہا ہے مسلمانوں اللہ کے لیے ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم ٹریننگ لو ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں قتل عام کا بازار گرم کرو ارے یہ بزدلی کی زندگی یہ ہجڑوں والی زندگی یہ کمینگی کی زندگی یہ بے عزتی کی زندگی یہ بے شرمی کی زندگی چھوڑو صاحب کرام کا اب جو ہے اس پہ کو اپناؤ نبی کے طریقے کو اپناؤ میں نے کہا کہ پیون لگے کپڑے حضرت حضرات صاحب کرام نے پہنے پیٹ پر پتھر تو باندھ لیے ایک مثال بتاؤ کہ انہوں نے جا کر وقت کے حاکم کے سامنے وقت کے گورنر کے سامنے اور وقت کے سردار کے سامنے انہوں نے بھیک مانگی ہو امن کی بھیک دے دو شانتی کی بھیک دے دو پتھر کھائے ہیں جسم لہو لہان ہوا ہے ملکوں سے نکالے گئے ہیں ماں کے سامنے بیٹے کو ذبح کیا گیا ہے بیٹے کے سامنے ماں کو قتل کیا گیا ہے اولاد کے سامنے بھائیوں اور بہنوں کی عزت کو تباہ اور تاراک کیا گیا ہے کوئی میں کلال ایک مثال بتا دے کہ انہوں نے بز دلی سے کام لیا ہو احساس سے کمتری سے کام لیا ہو مسلمانوں آج سیرت کا سب سے بڑا سبق جو مسلمانوں کو لینا چاہیے اور حاصل کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ خودداری پیدا کرو احساس سے کمتری چھوڑو ہجڑا پن چھوڑو بز دلی چھوڑو اور خود سے جینا سیکھو یاد رکھو جو قوم زندہ رہنے کے لیے جیتی ہے جو قوم اس زندگی کے لیے جیتی ہے جورو کے لیے اولاد کے لیے مال کے لیے دولت کے لیے کارخانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے برباد کر دیتا ہے اور جو قوم اپنے آپ کو مٹا کر آخرت کی سرخ روئی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے نبی کی خوش نوی کے لیے بدر کے بازار کو گرم کرتی ہے عہد کے بازار کو گرم کرتی ہے اور اپنے وجود کو ختم کر کر آخرت کی تعلیم بنتی ہے بھائی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جلسہ ایک رخ پر چلتا ہے وہ چاہتے ہیں نبی کی سیرت پر بولا جائے اولیاء کی سیرت پر بولا جائے اس یہ اصل مقصود تو نہیں ہوتا کہ سیرت اولیاء کو وہ سنیں اللہ کہہ رہا ہوں میں ان کو قسمیں لو یہ تقریر کی دھارا کا رخ موڑنے کے لیے ان کی جو بینجے ہوتی ہیں وہ اسٹیل کی نہیں ہوتی ان کے پسینے پسینے ہوتے ہیں ہجڑوں والی زندگی بزدلوں دلوں والی زندگی کہ بھائی آج گاڑیاں بول رہا ہے ٹھاکرے بول رہا ہے فلمیں بول رہی ہیں ڈرامے امریکہ یورپ برطانیہ دنیا کا کون سا کتا جو مسلمانوں کو دیکھ کر بھونکتا نہ ہو ایک سی رہتے باقی لیا باقی رہتے تم دھارا رخ انوان موڑنا چاہتے ہو تم سنتے نہیں ہو کل تم مقابلہ کرو گے بدر کا ماری کا بپا کرو گے کل تم اوہد کا میدان بپا کر کر اور معاوض کو میدان کے اندر گے کب تک یہ گالیاں سنتے رہو گے اس ملک کے اندر کہنے کا حق اگر تگاڑیا کو ہے ٹھاکرے کو ہے فلم میں کام کرنے والے کتوں کو ہے تو ایک مسلمان کو بھی ہے برابر کا احساس کمتری چھوڑو اللہ کے لیے اللہ کے لیے جگ جاؤ مسلمانوں اللہ کے لیے جگ جاؤ مشرق سے لے کر مغرب تک شیمان سے لے کر جنوب تک یہی تو تم سیرت اولیاء سنتے ہو یہی تو تم سیرت النبی سنتے ہو یہی تو تم گانا بجانا سنتے ہو یہی تو تم بابا اور داد اور نقرے سنتے ہو یہی تو واقعات سنتے ہو لطیفے سنتے ہو عراق کے بعد بھی اب ہنسنا ہنسانا ہے افغانستان کے بعد بھی اب ہنسنا ہنسانا ہے گجرات کے بعد بھی اب مسلمانوں کا ہنسنا ہنسانا اور گانا بجانا ہے کتنی دیہ سوچ کی ہے قوم ملیانہ کے بعد میرٹ کے بعد مراد آباد کب جگے گا تو کب جگے گا کب تو ماس کو پیدا کرے گا کب تو ماں اس کو پیدا کرے گا کب خالد نے ولی تجھ پہ دکھائی دے گا کب محمد بن قاسم دکھائی دے گا چھوڑ دے ہجڑوں والی زندگی موت دو مرتبہ نہیں آتی موت وقت سے پہلے نہیں آتی وقت کے بعد نہیں آتی اور موت آتی ہے امریکہ کا باپ نہیں بچا پاتا اور موت نہیں آتی ہے تو اسامہ ستائیس سال تک زندہ رہ پوری امریکہ کی میڈیا پوری ہم نے رب کو مانا ہے ہم نے رب کی طاقت کو جانا ہے امریکہ تیرے ڈرون تیارے تیرے ہتھیار تیری تیرا گولا تیرا بارود تیری نیٹو فوج تیرا بز دلانا پن تیرا ہلڑانا پن ہم افغانستان کی سرزمینوں میں ان امامے والوں کے سامنے دیکھ چکے ہیں اب بھاگنے کے لیے تیرے پاس راستہ نہیں تابوت مردوں کے بنانے والے بیساکی زخمیوں کے بنانے والے تنگ چکے ہیں دیتے دیتے ان کی فرما یہ جھوٹ کہتے ہیں جھوٹ ہر آئے دن ان کی سڑی گلی متافل بدبودار لاشیں افغانستان سے امریکہ کو جا رہی ہیں ایک مٹھی برقام جگ گئی وقت کے ترون کا حشر کیا ہوا وقت کے نمرود وقت کے سردار اور وقت کے حامان کا انجام کیا ہو رہا ہے چہرے پر سنت رکھنے کی سکت نہیں ولی کا نام لیتے ہو کمیلوں لباس اسلامی نہیں ولی کا نام لیتے ہو آج فجر کی نماز پڑھی ولی کا نام لیتے ہو کوئی ولی داڑھی مٹا تھا کوئی ولی جینس پینٹ پہننے والا تھا کسی ولی کے گھر کے اندر اسٹار کلیکشن کیبل کلیکشن لگا ہوا تھا کسی ولی کے گھر کے اندر کیا گندی فلمیں چلا کیا کرتی تھی کسی ولی کی بیٹی کی شادی کے اندر جہیز لیا جاتا تھا دیا جاتا تھا ایک ولی ایک قطب ایک ابدان ایک سالے ہمیں بتا دو جس نے داڑھی کو منڈایا ہو جس نے نماز کو چھوڑا ہو حوصلہ پیدا کرو ولیوں کے نام لے لے گا ولیوں کی تاریخ سننا ولیوں کا کردار سننا ولیوں کی سیرت سننا پہلے لائق تو بنو یہ منہ اور کی کتاب جن کے چہروں کو دیکھ کر فلم میں کام کرنے والے ہجڑوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے زانیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جن کے لباسوں کو دیکھ کر فلم میں کام کرنے والے کتا اور سپر کھانے والوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے یہ منہ اور مسور کتاب وضو کرو کپڑے بدلو اپنے چہرے کو نور نبوت سے منور کرو نبی کی داڑھی سے منور کرو تب نام لو تو سہاتا ہے مسلمانوں مسلمانوں سیرت اولیاء بیان کرنے والے ہزاروں علماء اسلح معاشرہ پر نبی کی سیرت پر مکی زندگی پر مدنی زندگی پر ہزاروں علماء قوم کو جگانے والے کچھ علماء کا نام مجھے بھی دے دو مجھے دے دو قوم کو بیدار کرنے والے ایسا نہیں کہ نہیں ہے لیکن آٹے میں نمک زیادہ ہوگا لیکن ایسے علماء کم ہیں یہ جب جائے قوم میرے اللہ کی قسم یہ قوم جس دن بیدار ہو جائے اس قوم کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی قسم پیدا ہو سکتا ہے ناممکن نہیں اس امت کی عورت بانج نہیں ہوئی اس امت کی عورت ٹیپو کو دوبارہ جنم دے سکتی ہے امریکہ ہندوستان کے زانیوں جاویروں خون کے پیاسے کتوں تمہارا انتیم سنسکار ہونے والا ہے آخری وقت آ چکا ہے یہ کوئی ڈائلگ نہیں مرغئی کو ذیمہ کرنے کے بعد جو مرغی پھڑ پڑاتی ہے تڑپتی ہے وہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے جسم سے اب روح نکلنے والی ہے یہ امریکہ کی یہ برطانیہ کی یہ ہندوستان کے کالے کتوں کی یہ قتل کرنے کے بعد یہ ان کے گھٹالوں نے ان کی بے بےمانی نے ان کی عصمت اور عزت کے لوٹ لینے نے اور ان کی بے حیائی نے ان کی بے شرمی نے خود ان کو قتل کر دیا ہے اور قتل ہونے کے بعد ان کی ایک آخری پھڑ پھڑاہٹ ہے میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم نہ ہتھیار کی بھیک ہے نہ جہاد کا دعویٰ ہے نہ بدر والی دعوت ہے نہ عہد والی دعوت ہے مسلمانوں مسلمانوں یہ نہیں کہ جورو کے پیار کو چھوڑ دو اولاد کی محبت کو چھوڑ دو یہ نہیں کہ تم جو ہے حضرت ابو دردہ کی طرح اور تم یہ نہیں ماں اور بابی کی طرح تم یہ نہیں ابو دجانہ کی طرح تم یہ نہیں اصحاب بدر اصحاب عہد کی طرح ایک بھی کا وعدہ تم مجھے دے دو ایک وعدہ میں تمہیں رب کائنات کی طرف سے میں سناتا ہوں نہ اے کے فورٹی سیون نہ اے کے ففٹی سیون نہ سرحد پار ٹریننگ ارے ڈرتے کیوں ہم مسلمانوں ہر کتا بھوک رہا ہے میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں تم اپنے موبائل کے اندر شیلا کے منی کے گندے گندے حرامیوں کے گانے رکھتے ہو ایک وقت وہ تھا کہ مراد آباد کی سرزمین کے اندر جو فساد ٹوٹا تھا صرف اس وجہ سے کہ ترابی کے موقع پر ایک جلوس گیا تھا اور اس جلوس کے اندر گانا بجانا مسلمان کی غیرت جگی ٹی وی عام نہیں تھا موبائل کا وجود نہیں تھا موبائل کے اندر شیلا اور ممی کے گندے سیکسی گانے نہیں تھے سمجھ گئے اس وقت ایک نوجوان آیا اور وضو کا لوٹا لے کر کسی کے سر پر مار دیا بہرحال بات آئی گئی اس وقت عید الفطر کے موقع پر انہوں نے منظم طور پر پی ایس سی کو رکھ کر قتل عام کا جو بازار گرم کیا ہندوستان کی تاریخ کے اندر جہاں جلیانہ والا اور جہاں شاملی اور جہاں دلی اور میرٹ کے درخت اور جہاں کالے پانی کی تاریخ ہے مراد آباد کے فساد کے مستقل ان کالے کتوں نے تاریخ بنائی ہماری غیرت اور ہماری یہ تھی کہ ہم مسجد کے باہر بھی اس کو غیروں سے برداشت نہیں کرتے تھے آج مسجد کے ہر ستون پر سوئچ آف کا جو ہے بورڈ لگا ہوا رہتا ہے امام نماز کے اندر پڑھتا ہے لا لاپسما القرآن والغوفی کہ قرآن کو پڑھو سنو اور اس کے اندر شور غل نہ کرو یہاں جو ہے مختلی کا رنگ ٹون بچنے لگتا ہے لیلا کا گانا منی کا گانا شیلا کا گانا اللہ کے لیے میں نہ سمجھو شاید جلسے کے منتظمین یا دوسرے کچھ لوگ یہ سمجھ گئے ہوں گے یہ بھڑکانے کے لیے آئیں گے یہ کہہ کر چلے جائیں گے تب تیس کے لیے پولیس ہمارے پاس آئے گی ہمارے گھر کا اتا پتا دے دینا ہمارا فون نمبر دے دے دینا ہمارا انٹرنیٹ دے دینا وہ زندگی ہی کیا جس زندگی کے سامنے قرآن کی توہین ہوتی ہو وہ زندگی ہی کیا جس زندگی کے سامنے میرے محبوب کی توہین ہوتی ہو وہ زندگی ہی کیا کہ جس زندگی کے اندر ہمارے ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزت آگری رکتی ہو کوئی ہو دنیا کا پجاری کوئی ہو دنیا کا کتا کوئی ہو جو نفاس چاٹنے والا کوئی ہو مال کا پجاری تجھے ہوگی دنیا عظیم ہمیں آقا کا روزہ پیارا ہے ہمیں کعبہ کا پردہ پیارا ہے ہمیں حضر اسمت کا لمس پیارا ہے ہمیں زمزم کے قطرے پیارے ہیں ہمیں قرآن کے پارے و پیارے ہیں ہم اپنی اولادوں کو کٹا دیں گے اپنی نسلوں کو ختم کر دیں گے اس جلسے سے اسلام مسلمان دشمن دنیا کے وہ حریث لالچی کتے اور سلور جو اسلام اور مسلمانوں کی طرف اپنے دان دکھا رہے ہیں اپنے بھوک دکھا رہے ہیں اپنی بھوک بھونک رہے ہیں اور سور کی چیخیں لگا رہے ہیں لکھ کر رکھ لو چیختے چیختے تمہارا وجود ختم ہو جائے گا میرا رب کا نام باقی تھا باقی ہے باقی رہے گا وقل جال حق وضاحت کانا ضرور کا باطل مٹنے کے لیے آیا ہے تمہارا باپ فرون آیا تھا اب کسی کا نام فرون رکھ سکتے ہو اڈوانی کے پوترے کا نام ٹھاکرے کی نواسے کا نام نمرود حامان شداس ادبا شیبا ان شانیہ کا حول ابتر آپ کو کہتے ہیں کہ نسل کٹنے والی اور آپ کے جو دشمن ہیں ہم ان کی نسلوں کو کاٹ کر رکھتے ہیں مسلمانوں صرف ایک بھیک ہے ایک سوال ہے ایک سوال ہے میرے اللہ کی عزت کی قسم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم اللہ کو حاضر و نازر جان کر میں کہہ رہا ہوں جس دن یہ مسجد جمعہ کی طرح پر ہو جائے گی جس دن یہ نوجوانوں کے چہرے ہجڑوں کے چہروں سے خالی ہو جائیں گے جس دن ان کے چہرے مجاہدوں کے چہرے اصحاب بدر کے چہروں کی طرح منور ہو جائیں گے جیب میں موبائل کے گندے دانوں کے جگہ جس دن جو ہے نسبات آ جائے گی اور اس کے اندر قرآن کے نقبے آ جائیں گے جہاد کے ترانے آ جائیں گے ہمیں ارے تم کو مچھر کو مارنے کے لیے آئٹم بم کی ضرورت ہے مکڑی کے جالے کو گرانے کے لیے ڈرون تیاری کی ضرورت ہے یہ امت محمدیہ پہاڑوں سے زیادہ طاقتور یہ امت محمدیہ فرشتوں سے زیادہ روحانی قوت رکھنے والی یہ امت محمدیہ آسمان سے زیادہ وسعتیں رکھنے والی یہ امت محمدیہ کے سمندر سے زیادہ گہرائی رکھنے والی اس کو مارنے کے لیے تمہیں چال چلنا پڑتا ہے ظالموں تمہاری مثال اللہ نے کلام میں دی مسل الدین ان بیتا و دین ان کبور ارے مکڑی کے جالے کو ایٹم بم سے گرایا جاتا ہے ارے مکڑی کے جالے کو اے کے فورٹی سیون سے گرایا جاتا ہے ارے مکڑی کے جالے کو زہریلی کے جو ہے کیمیکل اور گیس سے گرایا جاتا ہے بچہ اس امت کا پیشاب کرے گا پیشاب کے قطروں سے مکڑی کا جانا گر جائے گا باطل کی طاقتیں مکڑی کے جانوں سے زیادہ کوئی قیمت نہیں رکھتی رب کی طاقت کے سامنے رب کی قوت کے سامنے وہ رب جس نے قوم آج کو عذاب کے اندر مبتلا کیا وہ رب جس نے قوم لوٹ کی بستی کو رٹ دیا وہ رب جس نے قوم سمود کے اندر ہوائیں چلائی وہ رب جس نے قوم شعیب کو تباہ اور تارا کیا وہ رب جس نے نمرود کو ایک لنگڑے مچھر سے تباہ تاراج کیا وہ رب جس نے فرعون کو پانی کے اندر غرق کر دیا تو اب کیا وہ باطل کی طاقتوں کو چھوڑ دے گا مسلمانوں کمی ہماری ہے کمی ہماری ہے اللہ کی قسم اللہ کا واسطہ دے کر نبی کا واسطہ دے کر میں پیشہ ور کوئی مقرر نہیں میں پیشہ ور کوئی قطب نہیں اس دل کے اندر کچھ سلگتے بھڑکتے جذبات ہیں پسند آئے قبول کر لینا ورنہ طلاق سے مغلتا دے لینا قیامت کے دن پتا چلے گا قیامت کے دن ان بولوں کا ان شعروں بیانی کا ان کلمات کا آج نہیں یہ آنکھیں جب بند ہوگی یہ جسم پر جب کفن ڈالا جائے گا اور انہا خلق ناکم کے بیلے دے کر جب قبر کے اندر ڈالا جائے گا اللہ کی وحدانیت کا واسطہ نبی کے آنکھوں کے آنسو کے قدرے کا وارتہ نبی کے پیرونے کا اور نبی کے تڑپنے کا نبی کے دل دلانے کا حضرت فاطمہ کے و پاتے کا حضرت زیدت کے خون کا حضرت حسین کے کربلا کی سب زمین کو اپنے خون شہادت سے رنگین کرنے کا حضرت باز اور مالدیس کا میدان کے اندر جامع شہادت کو نوش کرنے کا مہاجرین کا انصار کا نبی کے ایک ایک آنسو کے قطرے کا واسطہ دے کر میں تمہارے قدموں کے نیچے جولی پھیلا کر صرف ایک بھیک مانگتا ہوں نہ ٹریننگ کی نہ جہاد کے علم بلند کرنے کی نہ ایک فورٹی سیون کی نہ ایک ففٹی سیون کی نہ سیرت اولیاء عظمت صحابہ کانفرنس کی مسلمانوں اللہ کے تھے اللہ کے ہو جاؤ نبی کے غلام ہو جاؤ نبی کے غلام ہو جاؤ نبی کے غلام ہو جاؤ پھر دیکھو میرے رب کی قسم اس بش کی نسلیں ہمارے اولاد کا پاخانہ صاف نہ کرے میرے منہ پر تھوک دینا اگر میں مر جاؤں میرے قبر پر پیشاب کر دینا آج ڈنمارک کے اندر وہ گلیس کتا وہ ملون سور کا بچہ سور کے رتبے سے پیدا ہونے والا جس نے میرے محبوب کے چہرے کا کارٹون بنایا تھا رب کی عزت و جلالت کی قسم قرضہ بڑھتا چلا گیا ہے قرضہ بہت بڑھ رہا ہے قرضہ بڑھ رہا ہے اور ایک دن وہ آئے گا جب اس قرضے کا ہم چکتا کریں گے ان کی نسلیں ان کے خاندان والے ان کے ماں باپ اور ان کی اولادیں ہمارے گھر گلیوں کو صاف کریں گے بھنگی بن کر چمار بن کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ ہمارے کہنے سننے کو فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر صحیح ایمان اور اسلام کے لیے بر مٹنے کا جذبہ اللہ تعالی فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حوصلہ نصیب فرمائے جینے کا حوصلہ نصیب فرمائے اسلام کے لیے کا آمین باخردان الحمد للہ رب العالمین ارے منتظمین نے پرچی دے دی آپ تصویر رکھے ہیں سکون اطمینان کے ساتھ آپ ایسا نہ کریں آپ بیٹھ جائیں حضرت مولانا شیخ عبد الحق صاحب تشریف فرما ہے شیخ الحدیث تعلق دیوباد آپ دیا